اللہ کے راستے میں صبر و ثبات سے اٹھنے والے قدم کفر کے لیے موت کا پیغام ہے آئیے ان قدموں سے قدم ملا کر حیات جاویداں کا سامان کیجیے اپنی سرخروئی امت کی سربلندی کے لیے خدا کے دین کے لیے یہ چل پڑے خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا الجہاد الجہاد الجہاد الجہاد الجہاد الجہاد الجہاد الجہاد خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا الجہاد الجہاد الجہاد الجہاد الجہاد الجہاد الجہاد یہ دشمنوں کی گردنے اڑانے آج چل پڑے کسی میں اتنا دم کہاں کہ ان کے آگے ڈٹ سکے دشمنوں کی چل پڑے کسی میں اتنا دم کہاں کے ان کے آگے ڈٹ سکے کسی میں اتنا دم کہاں کے ان کے آگے ڈر سکے نبی کے جان سار ہے یہ خالد و زرار ہے سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا لونا سبھی لونا الجی ہہاد الجہاد جی ہاں الجہاد دول جی ہل جا مکن اس طرح سے اب قدم بڑھائیں گے کہ موت سامنے سے دیکھ کر بھی مسکرائیں گے یسوع مکن اس طرح سے اب آپ کدم گے کہ موت سامنے سے دیکھ کر بھی مسکرائیں گے کہ موت سامنے سے دیکھ کر بھی مسکرائیں گے راہ پر خطر صحیح مگر نہ خوف و ڈر کوئی سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد ادو کی صف پہ بن کے شیر آج تم جھپڑ پڑو خدا کی نصرتیں تمہارے ساتھ ہے مجاہدو ادو کی صف پہ بن کے شیر تم جھپٹ پڑو خدا کی نصرتیں تمہارے ساتھ ہے مجاہدوں خدا کی نصرتیں تمہارے ساتھ ہے مجاہدو ساتھیو اے دین کے سپاہیو سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لونا الجہاد الجهاد والجهاد الجہاد والجهاد الجهاد الجہاد عظیمتوں الجہاد کا کارواں یہ غازیان سب شکن محاذ کی طرف بڑے سروں پہ باندھ کر کفن عظیمتوں کا کارواں یہ محاذ کی طرف بڑے سروں پہ باندھ کر کفن محاذ کی طرف بڑے سروں پہ باندھ کر کفن کبھی نہ رکنے پائیں گے کبھی نہ جھکنے پائیں گے سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لونا الجہاد ہاد الجہاد ہا الجہاد جہاد خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے سبھی سبیلنا سبھی سبیلنا سبھی سبھی سبھی لونا سبھی لونا الجہاد ہاں الجہاد جی الجہاد جی الجہاد دھو الجہاد الجہاں الجہاد جہاز الجہاد ہاں